السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق number one three zero eight عام طور سے یعنی دو سبق دے رہا ہوں مختصر مختصر ایک تو یہ کہ عورتوں کی طرف سے بہت سوالات آتے ہیں کہ ہمارے روزے قضا ہوتے ہیں اور سوال میں ہم وہ روزوں کی قضا ادا کرتے ہیں یعنی رمضان میں قضا ہوئے اور سوال میں روزے جو ہے وہ فرض روزے ہیں ان کو جو ہے قضا کرنا ہے تو کیا سوال کے چھ روزوں کی نیت بھی اس میں شامل ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی یہ سوال ہوتا ہے یعنی ٹو کرنا چاہتے ہیں خلاصہ کلام یہ کبھی یعنی قضا روزے کی نیت کر لیں تو اس میں قزا جو ہے وہ فرض جو ہے وہ بھی ادا ہو جائے اور یہ سوال کا جو جو سوال ہے وہ بھی مل جائے اس کے بارے میں وضاحت سے سن لیں روزوں کے اندر کئی کئی نیتیں نہیں ہوتی جو آپ پر فرض ہے جو قضا کرنا ہے وہ آپ پہلے اسے ادا کر لیں یعنی اس کی نیت کر لیں اس کے اندر سوال کے چھ روزوں کا سوال شامل نہیں ہوگا سوال کے چھ روزے کا سوال اگر آپ کو لینا ہے تو مستقل آپ کو الگ رکھنے ہوں گے یہ نہیں ہے کہ چھ رکھ لیے تو ٹو ان ون ہو جائے یا روزو کے اندر ٹو ان ون نہیں ہوتا تھری ان ون نہیں ہوتا ہاں وہ تو فرض ہے آپ کے اوپر جو قضا ہوا ہے اس کے لیے آپ جو ہے پہلے اسے ادا کرنے وہ ضروری ہے پھر اگر آپ کو آپ کی ہمت ہے تو چھ روزے سوال کے بھی الگ سے رکھ لیجیے آپ اور اگر آپ کی ہمت نہیں ہے تو کوئی حرض کی بات نہیں فرض تو فرض ہے اس میں دو نیتیں نہیں ہو سکتی ہیں اس کا خاص خیال رکھنا دو نیتیں نہیں ہو سکتی کہ میرا فرض بھی ادا ہو جائے مولوی صاحب اور جو ہے یہ سوال کے جو چھ روزے کا فضلت بھی مل جائے نا وہ چیز الگ ہے یہ چیز الگ ہے ہاں یہ سوال کے چھ روزے یہ تو سنتوں کے اندر آتے ہیں نسلوں کے اندر آتے ہیں بے رکھو تو بھی ٹھیک ہے نہ رکھو تو بھی ٹھیک ہے اس کے اندر سم نہیں کیا جاتا کوئی آدمی ظہر کی چار رکعت فرض ادا کرے اور اس کے اندر سنت کی بھی نیت کر لے یہ نہیں ہوتا اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھیے کہ روزوں میں کئی نیتیں نہیں ہوتی پہلے اپنا جو فرض ہے اس کو ادا کر دیجیے آپ احتمام کے ساتھ وہ اللہ کا حکم ہے بعد میں فرصت ملے آپ کو سوال کا مہینہ بہت جلد تیس دن کا ہے ماشاء اللہ تو چھ وہ اور چھ سوال کے روزے الگ آپ کو رکھنے پڑیں گے یہ بات ذہن میں رکھے دوسری حدیث سن لیجیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ تعالی عنہ سے کہ کہو میں چپ رہا پھر ارشاد فرمایا کہو میں چپ رہا پھر ارشاد فرمایا کہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کہوں ارشاد فرمایا صبح شام قل ہو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تین تین مرتبہ پڑھ لیا کرو یہ صورتیں ہر تکلیف دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کریں گی یہ حدیث ابو داؤ شریف میں ہے اس لیے آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں کہیں جادو ہے کہیں جنات ہے کہیں پریشانی ہے صبح شام اسی لیے یہی یہی یہی صورتیں میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار میں صبح شام کی دعاؤں میں لکھ دی ہیں صبح شام ان صورتوں کا تین تین مرتبہ پڑھنے کا استعمال کیجیے اپنے بچوں کی عادت ڈالیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر تکلیف دینے والی چیز سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے تین مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے تین مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ سوال کے روزے اور قضا روزے کی تفصیل میں نے کہہ دی ہے اس لیے یہ اس میں روزوں کے اندر کئی نیتیں نہیں چلتی یہ مختصر مسئلہ اتنا یاد رکھنا روزے میں نیت چلے گی بھائی اور قضا یہ تو فرض ہے یہ تو بہت مقدم ہے میں قضا رکھوں آج کل لوگ اصل جو ہے وہ تکلیف نہ ہو سواب زیادہ ملے یہ چکر میں رہتے ہیں نفلوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں فرائض کا اہتمام نہیں کرتے ہاں میں نے ایک مرتبہ قضا نمازوں کے بارے میں بیان میں کہا تو ایک بہت بڑے بلڈر صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ مولوی صاحب میری تو جو ہے بیس سال پچیس سال کی نماز قضا ہے تو مولوی صاحب میں جو ہے مکہ مکرمہ چلا جاؤں اور وہاں حرم میں جا کر جو ہے نماز پڑھ لوں تو ایک نماز کا تو وہاں سیدھا لاکھ کا حساب کتاب بنتا ہے تو کیا میرا سارا ادا ہو جائے گا میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا یہ چیزیں کہ یہ اللہ کے جو احکامات ہیں وہ احکامات ہیں وہ بدلے نہیں جاتے اس لیے قضا روزے الگ الگ کیے اور شوال کے چھ روزے الگ رکھیے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین